علیکم ہم کبھی بند کرنا بھول جاتے ہیں ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے ہاں, ہاں۔ الحمد للہ وقفا وسلام العباد الذين اصطفى اما بعد فعن ام المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا مرج الدين وصفق الدم وظهرت الزينة وشرف البنيان وظهرت الرغبة وختفت الاخوان وحرق البيت العتيق او والسلام یہ مصد احمد بن حنبل قبرانی کبیر مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے اور آج اسی حدیث کے متعلق گفتگو ہوگی اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور یاد رکھنے اور غیروں تک اسے پہنچانے کی توفیق دے حدیث کی روایت کرنے والی ام المومنین میمون میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن نبی علیہ شام نے ساتھ رمایا کئی فن تم مر جدین وصف قدم وظہرت الدین وشرف البنیان وظہرت الرغبہ وزارت الاخوان وحرق البیت بحرقل لوگوں تمہارا کیا حال ہوگا کیا حشر ہوگا کس قدر تم پریشان ہوگے کس قدر تمہیں ذلت اور رسوائی کی زندگی اٹھانی پڑے گی جب دین میں ملاوٹ کر دی جائے گی ازامر جدین یہ دین اسلام جو ہم لے کر کے آئے ہیں اور خالص دین جو میں نے تم کو پہنچایا ہے نہ تو اس میں شرک اور بدعات کی ملاوٹ ہے نہ باپ دادا کے رسم و رواج کی ملاوٹ ہے نہ یہودیت اور نسرانیت کی کوئی بو اور باس اٹھ کے اندر خالص دین اسلام ہم نے تم کو پہنچایا ہے یہ خالص دین ہم تم کو پہنچائے ہیں اور اسی دین کی برکت سے اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان تم ان کل تم مومنین اگر تم سچے مومن رہے تو تمہیں دنیا کے اندر غالب رہو گے تمہیں کو سر بلندی حاصل ہوگی لیکن اس وقت کیا ہوگا جو ہمارے جانے کے بعد اس دین کی اصلی حالت تم بدل دو گے لوگ اس دین میں شرک و بدعات کی ملاوٹ کر دیں گے اور سب کا نام دین اسلام ہوگا کتنے باپ دادا کے رسم و رواج آ جائیں گے وہ بھی دین اسلام سمجھیں گے طرح طرح کے یہود نصارہ کے طور طریقے آ جائیں گے اور سب کو اسلام کہا جائے گا خالص دین نہیں رہ جائے گا اس وقت تمہارا کیا حشر ہوگا تم پر کس قدر ذلت اور رسوائی مسلط ہوگی کس قدر تم غلامی کی زندگی گزارو گے اور اس کی وجہ کیا ہے تم نے خالص دین باقی نہیں رکھا اس امت کا سارا عروج ساری ترقی کب تک ہے غلبہ ساری قوت اور طاقت جب تک اس کے پاس خالص دین اسلام ہو وہی دین ہونا چاہیے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اللہ تعالی نے بھیجا تھا اور جہاں اس دین میں آپ نے ملاوٹ پیدا کی آپ کو فقی فن تمیرا مرے دین جب دین تمہارا خراب ہو جائے گا اس میں ملاوٹ کر دی جائے گی حلال حرام کی تمیز اٹھا دی جائے گی شرک و بدعات کا تصور ختم ہو جائے گا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا تمہارا حال بدتر ہوگا اور اس امت کی ساری ترقی اور اس کا عروج اسی وقت تک ہے جب تک کہ دین اسلام پر یہ خالص دین اسلام پر قائم رہے اسی لیے صحیح مسلم کے حدیث ذرا دیکھیں کہ نبی علیہ السلام روزانہ کتنی پابندی سے دعا مانگا کرتے تھے اللہ اسلحلی دینی الدی ہوا عصمت و امری و اسلحلی دنیا التی فیح معاشی وا اسلحلی آخرتی اللہ ہے معادی وج کل خیر وج عل مؤ طرح من کل شر کتنی پیاری دعا ہے چونکہ سارا ہمارا ہمارے جان اور مال کی حفاظت ہماری عزت اور ہماری قوت و طاقت خالص دین سے منسلک ہے اسی لیے اللہ سے دعا مانگتے اللہ اسلحلی دینی الدی ہوا عصمت امری اے اللہ ہمارے دین کو سدھار دینا ہمارے دین کو خالص رکھنا ہمارے دین کو اچھا بنا دے جو کہ ہماری تمام چیزوں کا سبب اور ذریعہ ہے ہماری عزت کا سبب وہ ہے ہمارے عروج و ترقی کا سبب دین ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو خالص رکھنا ہمارے دین کی اصلاح کرنا ہمارے دل کو اچھا بنا دینا واسلح لی دنیا یا اللہ ہا معاشی اور ہماری دنیا کو بھی اچھی بنا دی جس کے اندر ہمیں زندہ رہنا ہے جس کے حلال ہو اور ہماری آخرت کو بھی اچھا بنا دے جس کی طرف پلٹ کر کے ہمیں جانا ہے تو یہ دو آیات کر لینی چاہیے اور پڑھنی چاہیے اللہ اسلح لی دینی الدی ہوا عصمت و امری اسلحلی دنیا اللہ ہا معاشی واصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اس دعا کو یاد کریں اور ہمیشہ اس کو پڑھا کریں تو آپ نے شات نمایا کیا حال ہوگا تمہارا جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا نمبر دو وصف کا دم سات برائیاں نبی رحفا نے بیان کی ہیں یہ برائیاں جب تمہارے ہاں پیدا ہو جائیں تو کیسے تمہیں عزت نصیب ہوگی کیا برا حضرت تمہارا ہوگا پہلی چیز کیا ہے ادا مر جب دین جب دین میں ملاوٹ ہو جائے خالص دین باقی نہ رہ جائے نمبر دو اللہ اکبر و صفا کا دم جب تمہارے ہاں خوریزی عام ہو جائے قتل غارت عام ہو جائے لوگ قتل غارت کرنے لگے خوریزی عام ہو جائے ذرا دیکھو تمہارے جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جائے گی آج ایک مسلمان مسلم ملک میں رہ کر کے جتنا قتل ہو رہا ہے شاید کسی غیر مسلم ملک میں بھی اتنا ہی قتل ہوتا ہوگا آج مسلمان ہو کے جان کی مسلمان ہو کے خون کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہ گئی ہے نبی علیہ السلام کا ارشاد ثابت ہوا صحیح بخاری اور مسلم صحیح بخاری کی روایت کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد رمایا ولدی نفسی اس ذات کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ میں جس کے قبضے میں میری جان ہے سیاتی علنا سے زمان میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ لا دریل کا تل قد قتل قاتل فیما قتل ولن مکتور ولن مکتور و فیما قتل اس قدر خوریزی عام ہو جائے گی قتل غارت اس طرح سے عام ہو جائے گا کہ قاتل کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں اور مقتول کو نہیں پتا ہوگا کہ کس جرم پہ مجھے قتل کیا گیا ہے اور آج سب اپنی آنکھوں سے ہم لوگ دیکھ لے رہے ہیں تو میرے بھائیوں یہ خوریزی اور قتل غارت جب عام ہوتی ہے تو نبی شاہ شاست ہیں الہ العالمین ایک کلمہ گو کے لیے جنت کا راستہ بالکل کھلا رکھتا ہے ماں لب یو شیو دمن حرامن جب تک کہ وہ حرام خون نہ کر ڈالے اگر اس نے حرام خون کیا تو اس کے بعد جنت کا دروازہ جنت کے راستے نیکیوں کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں دوسری نمبر تین آپ نے ساتھ نمایا وزہارت زینت زینت اور زیب و زینت کا بڑا رواج ہو جائے عورتوں میں مردوں میں جس کو دیکھو حلال حرام جائز ناجائز تمام چیزیں اٹھ جائیں صرف اپنی خوشنمائی زینت اختیار اللہ اکبر آج ایک انسان مسجد میں آنے کے لیے شرعی زینت تو نہیں اختیار کرتا اور وہی کہیں پارسی میں جانا ہو تو پھر ذرا دیکھیں حرام زینت بھی اختیار کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے آج عورتوں کو ذرا دیکھیں ان کے بھی و زینت اپنے شوہر کے لیے جتنا ٹیپ تھا اور مزین ہونے کا ان کو ان کے اندر شوق نہیں ہوگا اتنا کہیں ایک باہر کہیں جانا ہو تو پھر ذرا دیکھیں کہ ہاں ان کو کتنا شوق اور کتنا اہتمام زیب و زینت سے کیا جاتا ہے زینت کا اظہار ہونے لگے نو خوشنمائی کرنے لگے مزین ہو کر کے غیروں کے لیے تماشا بننے لگے اور آپ سمجھتے ہیں اللہ اکبر آج آپ کہیں دیکھنے لگے تو ایک روز سے کنارے تک آپ چلے جائیں مردوں کو اگر بال کٹانا ہو تو شاید پوچھنا پڑے گا سالون کہاں ہے اور عورتوں کے زینت کے سالون اگر ڈھونڈنے لگے تو ڈھونڈنا نہیں ہر بلڈنگ کے نیچے دو چار آپ کو مل جاتے اس روز سے آخر تک جائیں آپ کو پچاسوں سالون عورتوں کی مل جائیں گے ذرا سوچو کافرات فاسقات فاجرات جہنم میں جانے والی عورتیں اندر بیٹھی ہیں اور ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں اپنی زینت میں نکھار پیدا کرنے کے لیے وہاں حاضری دے رہی ہیں یہ بہت ہی بری چیز ہے اللہ رب العالمین نے ساتھ فرمایا ہے کل مین یا غزو من افسار کل مینات یغر من افسار ہن و فوج ہن ولا دین سینت ہن اللہ بہارا مینہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بڑی تاکید کے ساتھ منع کیا ہے ہمارے نبی ان عورتوں کو کہہ دیں کہ خبردار اپنی زینت اپنے شوہروں اور اپنے ماں باپ اپنے بھائی بہن کے علاوہ کسی اور کے لیے زینت ظاہر نہ کریں ولا زینت ہننا اللہ لبعولت ہننا او آبا ہننا او آبا بعولت ہننا او ابنا ہننا اللہ تعالیٰ نے یہ چند آئے یہ مہادم ہیں انہی کے سامنے عورت اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے ورنہ اس کے علاوہ کسی غیر مرد کے لیے زینت کا اظہار نہیں کر سکتی لیکن آج ساری زینت جو ہوتی ہے وہ باہر حد یہ ہو گئی کہ ایک عورت اپنے بال کو کا اسٹائل رکھتی ہے تو باہر نکلتے تو دوپٹہ اوہنا بھی سر پر اپنے اپنے فیشن کے وہ خلاف سمجھ رہی ہے پھر ذرا سوچو اب ہماری عورتوں کی نزیزتیں نہیں لوٹی جائیں گی تو کیا ہوگا اللہ کے رسول نے تو بہت پہلے میرا فرمایا تھا کئی انتم تمہارا کیا اثر ہوگا جب یہ برائیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں وہ زہارت زینت زینت کا اظہار ہونے لگے نمبر چار آپ نے شاخ رمایا و شروف بنیاد اور اس وقت تمہارا اثر کیا ہوگا جب سارا مال تم اونچی اونچی بلڈنگوں کے بنا بنانے میں کر دو گی واہ وقت وہ و فل بنیاد اس وقت تمہارا کیا حشر ہوگا تمہارے اندر کبر آئے گا غرور پیدا ہو جائے گا ریاکاری ہو جائے گی تفاخر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں پھنس جاؤ گے کب ادا سروفل بنیاد جب تم بلڈنگیں اتنی اونچی اونچی بنانے لگو گے کہ ایسے دیکھو تو نظر نہ آئے تو اس طرح سے اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے دیکھو گے کہ ہاں کتنا اونچا یہ ٹاور ہے ذرا سوچو نبی رہے کا سامنے کس قدر کیوں یہ چیزیں جہاں پیدا ہوتی ہیں وہاں کبر غرور اناد ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور ریاکاری جیسی بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے اور جہاں یہ ساری ریاکاریاں آ جائیں تفاخر آ جائے کبر اور غرور آ جائے وہی یہی چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دینے والی ہیں نمبر پانچ آپ نے ساتھ نمایا رغبت کتنے افسوس کی بات ہے اس وقت تمہارا کیا حشر ہوگا جب گناہوں اور برائیوں کے کرنے کا ذوق اور شوق تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا ہونا یہ چاہیے کہ تم کلمہ گو ہو عبادت کا شوق ہو نبی کی سنت پر عمل کرنے کا ذوق ہو کہ تلاوت قرآن سے محبت ہو نیکیوں سے تمہارے دلے میں دلوں میں الفت ہونی چاہیے کیا حشر تمہارا ہوگا اس وقت جب نیکیوں کا ذوق اور شوق ختم ہو جائے گا اور برائیوں کا ذوق اور شوق تمہارے دلوں میں زیادہ پیدا ہو جائے گا ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کن اللہ حب بابا وزرا خسوکان فبر اللہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے شاخ رمایا اللہ نے بات تم پر قدر کرم کیا ہے کہ اللہ عالمین نے تمہارے دلوں میں تمہارے دلوں کو ایمان سے سجا دیا ہے اور تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی ہے وہ کر رہا ہے اللہ رب العالمی فرماتے ہیں ایک طرف تو تمہارے دلوں میں نیکیوں کا جذبہ پیدا کیا ہے تمہارے دل کو ایمان سے سجا دیا ہے اور دین کی محبت سے مزین کر دیا ہے کیا حشر ہوگا جب اس دین تمہارے دلوں سے دین کی محبت نیکی کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت نکل جائے گی آج ایک کرکٹ کھلاڑی کی جتنی اہمیت ہوگی مسلمانوں کے دلوں میں خالد بن ولید کی اتنی اہمیت نوجوانوں کی دلوں میں نہیں ہوگی نہ تجربہ کر لو آج ایک تو آپ کے ملک میں ایک کرکٹ کھلاڑی چیمپئن نکل جائے تو اس کی جتنی عدمت ہوگی تاریخ ابن زیاد جس نے فتح کر کے آپ کو آپ کا ملک دیا ہے شاید تاریخ ابن زیاد سے محبت نہیں ہوگی اور اس کی نشانی کیا ہے بچہ پیدا ہو کر تاریخ ابن زیاد تاریخ تو نہیں رکھ سکتے ہیں خالد بن ولی خالد تو نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن کرکٹ کھلاڑی کا نام ضرور رکھیں گے یہ ہے ان نیکیوں سے دوری ہماری اور ہمارے دلوں میں کس قدر دنیا داری اور بےمان لوگوں کی محبت کس قدر پیوست ہو گئے وہ بہارت رگ ہو تمہارے اندر جیسے نیکی کا جذبہ ہونا چاہیے نیکی سے زیادہ کرنا پڑنے والوں تمہارے اندر برائی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا تمہیں نیکی میں مزہ نہیں آئے گا سارا ٹیسٹ تمہارا برائیوں میں ہوگا حرام کاریوں یا فضول چیزوں کے اندر ہوگا وہ بہارت رگ ہو نبی رہ شام کے سامنے سوال کیا گیا یا رسول اللہ آپ ذرا بتائیے مل ایمان ہمیں پتا کیسے چلے کہ ہمارے اندر ایمان آ گیا ہے ہمیں احساس ہمیں معلوم کیسے ہو کہ میں مسلمان بن چکا ہوں تو نبی رہ شام نے ساتھ روایا از سرت کا حسنات کا وساط کا سیاحت کا انتم اومن جب تمہارے دل میں نیکی سے خوشی پیدا ہو اور برائیوں سے فضول چیزوں سے نفرت پیدا ہو تب سمجھ جاؤ کہ تم مومن ہو یہ مومن کی نشانی ہے کہ انسان کے دلوں میں نیکی کا ذوق اور شوق ہو نیکی کے لیے تو ہم انتظار کرتے ہیں رمضان کا مہینہ آئے گا تب نیکی کریں گے اور برائیاں کرنے کے لیے ہم ڈیوٹی ختم ہونے کی دیری رہتی ہے بس اس کے بعد سے منکرات میں میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں یہ ہمارے اندر ایمانی کمزوری ہے اسی طرح سے نبی علیہ اسلام نے ساتھ نمایا ہاں، مرد آپ نے ساتھ وقت اخوان اور ایک برائی کیا پیدا ہو جائے گی وقت فتل بنیاد وقت فتل بنیاد اور تمہارے اندر اخوان اخوان آپس میں اختلاف کرنے لگیں گی عربی میں دو لفظ ہیں ایک ہے اخوا اور ایک ہے اخوان کتنے لفظ ہیں دو لفظ ہیں ایک ہے اخوا اور دوسرے کیا ہے اخوان دونوں میں فرق ہے اخوا کہتے ہیں سگے بھاخونی رشتے کے جو بھائی بہن ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں اخوا کہتے ہیں ہاں۔ وجہ اخوت یوسف وجہ اخوت یوسف حضرت یوسف علیہ اسرا سنگ بھائی پورا قصہ پہ لیں دیکھیں کا لفظ ہے اگر خونی رشتے سے بھائی ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے اخوا اور اخوان کہتے ہیں خونی رشتہ نہیں کسی ایک بات پر کسی ایک نظریے پر اتفاق اگر کر لیتے ہیں تو ان کو اخوا کے بجائے کیا کہا جاتا ہے اخوان آپ ایک نظریے کے پر ایک رائے پر ایک مشن پر ایک عقیدے پر آپ قائم ہو جائیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے عام طور پر اخوا کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے لیکن عام طور پر عام طور پر یہ دونوں میں فرق کیا جاتا ہے اخوا اکثر و بیشتر جو کہا جاتا ہے کس پر پورے رشتے کبھی کبھار کہا جائے گا کیا ان نمل امنون اخوا لیکن اخوان عام طور پر جو کہا جاتا ہے ایک اس پر جو کسی ایک نظریے کو ہو ایک عقیدے پر قائم اس کو کہا اخوان اللہ اکبر وقت رتی اخوان آپ نے ساتھ ہمارا بے زور شور سے ایک نظریہ قائم کریں گے کوئی تحریر چلائیں گے کوئی تنظیم چلائیں گے لیکن آگے چل کے کچھ ہی دن میں اس کے اندر طرح طرح کے آپسی اختلافات ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اختلافات سے بتائے میرے بھائیوں اللہ رب الخبار بن کر بن کر کے رہنا یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے تسیم اللہ ولا اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ تم لوگ آپس میں کیا بنے گئے کلمہ پڑھنے کے بعد اخوان بن گئے اسی لیے نبی رہا صاحب رواتے ہیں باب اللہ اخوانا کما ہمارا کم اے کلما پڑھنے والوں اللہ نے جیسے حکم دیا ہے تم سارے لوگ آپس میں اخوان بن جاؤ لیکن افسوس سب افسوس آج ہم دیکھتے ہیں بدھ کے پجاری تو متفق ہو سکتے ہیں خنزیر خور متفق ہو سکتے ہیں یہودی متفق ہو سکتے ہیں لیکن ایک گاؤں کے سارے مسلمان بھی کسی مسئلے پر متفق ہونے کے لیے تیار نہیں اس کی وجہ کیا ہے مسلمانوں کی ساری قوت جو ہے اتفاق میں ہے اور ساری کمزوری جو ہے ان کے اختلاف میں ہے اور یہ اختلاف اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے اتحاد یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اختلاف اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے نبی فرماتے ہیں حضرت نعمان بن نشیر رضی اللہ تعالیٰ مور ہیں کہتے ہیں کہ نبی رحفا شاہ نے فرمایا الجماعت رحمہ والفرقت عذاب ول تو اے لوگوں یاد رکھو کہ اتفاق اللہ کی رحمت ہے وہ فرقت تو عذاب اور آپس میں اختلاف کرنا یہ اللہ رب العالمین کا ایک قسم کا عذاب ہوتا ہے ربط قائم فرد ملت سے تنہا کچھ ہے موج ہے دریا میں اور بیرور دریا کچھ نہیں آدمی کا اپنے دین اور ایمان کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے جب اختلافات کے اندر پڑ جاتا ہے اس لیے آپ نے ساتھ سمایا کیا حشر ہوگا کیا برا حشر تمہارا ہوگا اس وقت وقت اخمان جب آپس میں اخمان لڑ پڑیں گے آخری گنا نبی رہتا سامنے ساتھ رمایا اس وقت تمہارا کیا حشر ہوگا وہ خر کل بے تلاخان کعبہ کا احترام ختم ہو جائے گا بیت اللہ کا احترام ختم ہو جائے گا یہاں تک کہ کلمہ ہی پہنے والے نام نہادوں کا گروہ ہوگا جو خانے کعبہ کی توہین کرے گا اس کو آگ لگا کر کے جلا دے گا نبی ایسا شام کے یہ فرمان یاد رکھیں اور ہمیشہ اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچائے جب تک ان تمام برائیوں سے ہم نہیں بچیں گے ہماری دنیا کے اندر نہ عزت رہے گی نہ جان محفوظ نہ عزت محفوظ نہ ہمیں غلبہ اور قوت اور طاقت حاصل ہوگی روزانہ ہم اس سے بھی زیادہ ضروری ہوتے جائیں گے اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کیا نہ باد آئے تو مرجاؤ گے ہندو مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اللہ اقبال نے کتنی بڑی پیاری بات کہی تھی نہ بازایو تم جاؤ گے اے ہندو مسلمانوں تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں مسلمانوں دنیا میں جیسے سبل خوار ہوتے رہے ہوتے رہو گے شرط ہے کہ ہاں دوبارہ تم بھی اسلام کے طرف واپس لوٹاؤ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کے تو توفیق نصیب فرمائے باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی هذا واستغفر الله من كل ذنب واتوب اليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اشتدا